بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس نیچے سے تیسری لائن پارن نمبر ایک رکو نمبر بارہ صورت الباقرہ آغاز آیت نمبر ایک سو دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتل الشیاطین على ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يرجوهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان الرحیم نہایت رحم والا ہے وَتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی نے یہودیوں نے کتاب کو چھوڑ کر پیروی کی کس چیز کی ماں اس کی جو تتو شیاطین پڑھا کرتے تھے اعلیٰ ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے زمانے وہ ماں کفر سلیمان یہ کیا چیز تھی یہ جادو اور حضرت سلیمان علیہ نبی جین علیہ سات وسلام نے کفر نہیں کیا یہ جادو ہے اور حضرت سلیمان علیہ نبی جین علیہ سات وسلام اللہ کے نبی تھے لہذا کفر گناہ ناممکنات میں سے ہے کہ ان سے سرزد ہو ولاکن شیاطین کفر لیکن شیاطین نے کفر کیا جو علیمون ناس سحر وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جاتو اب یہ ہے کہ اگر کلمات الفاظ وہ ہوں جو شرکیہ کلمات ہیں کفریہ کلمات ہیں تو یہ کفر و ہے یقینی طور اگر کلمات کفریہ اور شرکیہ نہ ہوں اور مقصد غلط ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے جرم عظیم تو جادو اگر شرک نہیں کفر نہیں تو گناہ کبیرہ تو یقینی کہ اس لیے کہ اس میں جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں وہ نجاست کے ہیں اور کیفیت اور حالت نجاست کی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے گناہ کبیرہ ہونے میں تو شک نہیں لیکن اگر کلمات بھی کفر اور شرکے ہوں گے تو پھر کفر اور شرک فرمایا وما انزلہ اور جو اتارا گیا علی کئی نہیں دو فرشتوں پر بھی بابل میں ہاروت اور ماروت ہاروت اور ماروت پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے وہ کلیمات سیکھ لائے کہ جن کا استعمال مثبت بھی ہو سکتا ہے منفی بھی ہو سکتا ہے مثبت یہ کہ اگر غیر محرم ہیں ان کے درمیان جدائی ڈالنی ہے تو یہ مثبت ہے اور اگر میاں بیوی ہیں ان کے درمیان رئی ڈالنی ہے تو یہ منفی وہ ماٮٔ علیمانی اور وہ نہیں سکھاتے تھے من آہدن کسی ایک کو بھی حتیٰ یقولا یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنت یقیناً ہم آزمائش ہیں تو لفظ فتنہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ وا سے ہے انزیلہ نسبت اتارنے کی اللہ کی طرف ہے کہ اتارا گیا پھر آگے یہ فرشتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جس کو سکھاتے تھے اس کو کہتے تھے کہ ہم آزمائش ہیں تو ان باتوں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جادو نہیں سکھاتے تھے وہ کلمات سکھاتے تھے جن سے دونوں کام لیے جا سکتے فلا پس پستوں کفر مت کر ناشکری مت کر ناشکری مت کر کے اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال مت کرنا صحیح مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا فید عالمونہ پس وہ سیکھتے تھے مین ہما ان دونوں سے ما وہ چیز جو یو فرقون کہ وہ جدائی ڈال دیتے تھے بھی اس کے ذریعے سے بین المر وضو جی مرد اور عورت کے درمیان کے بجائے اس کے کہ غیر محرموں کی ناجائز محبت میں جدئی ڈالتے وہ میاں بیوی کے درمیان جدئی ڈالتے تھے اور یہ بات حدیث پاک میں آئی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدئی ڈالنا یہ سب سے کبھی عمل ہے معاشرے کی تباہی و بربادی دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے اگر میاں بیوی کے اندر ذہنی ہم آہنگی نہیں حضرت نوح علیہ نبی جینا سات السلام اور بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں تو حضرت نوح علیہ نبی سات علیہ السلام اور بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں تو نقصان گھریلو نقصان بھی دینی نقصان بھی حضرت لطع نبی جینا علیہ سات والسلام اور بیوی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں بیٹیاں ہیں باپ کے ساتھ وابستہ ہیں گھر کے اندر نظام درست نہیں اور لوت علیہ السلام کی بیوی کی حیثیت جاسوس کی ہے کہ وہ کفار کو اطلاع دیتی تھی کہ مہمان آ رہے ہیں یا لوت علیہ السلام یہ کام کر رہے ہیں تو ذہنی ہم آہنگی نہیں تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے ہیں پورا دن طنز و استحضاء کا نشانہ بنتے ہیں لیکن جب رات کو گھر تشریف لاتے ہیں حضرت خدیر قبرا رضی اللہ عنہ مسکرا کے استقبال فرماتی ہیں تو حضرت کی ساری تکلیف ختم ہو جاتی ہے ذہنی ہم آہنگی گھر کے سکون کے لیے بھی ضروری اور دین کے لیے بھی ضروری فرمایا کہ الرجال و قوامون علی النساء کہ مرد حضرات جو ہیں یا قوام ہیں عورتوں پر تو ہم نے قوام کے معنی یہ لیے ہیں کہ قوام کہتے ہیں اس کو جو سیدھا رکھے اس کو ڈنڈے سے سیدھا رکھے خیر دور تو اب مزید آگے بڑھ چکا ہے اب ڈنڈے سے سیدھا رکھنے کا نہیں بلکہ ڈنڈوں سے سیدھا رہنے کا ماحول بن چکا ہے لیکن قوام کے معنی ڈنڈے کا استعمال نہیں بلکہ قوام کے معنی ہے یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے ایک ہے قائم کہ جو کھڑا ہوا ہے وہ ہے قائم ایک ہے قوام قوام وہ ہے جو مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے اور دوسرے کو بھی مضبوط چیز پہ کھڑا کر دے ایک ہے قیوم قیوم وہ ہے کہ جو کھڑے ہونے کے لیے کسی سہارے کا محتاج نہیں سب اس کے سہارے کے محتاج ہیں وہ قیوم تو قیوم ہیں اللہ تبارک و تعالی سب اسی کے سہارے کے محتاج ہیں قوام مردوں کو فرمایا گیا کہ یہ مرد قوام ہیں خود دین کی مضبوط بنیاد پر کھڑے ہوں اور گھر والوں کو دین پہ کھڑا کر دیں تو یہ حقیقت میں مرد ہے اور اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے نتیجہ یہ ہے کہ ایک صاحب <coughs> کا نکاح ہوا ہے جہاں نکاح ہوا یہاں کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب کا نکاح ہوا دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ لڑکی وہ تھی بظاہر مسلمان ہو گئی نکاح ہو گیا بظاہر ماں باپ سے تعلق منقطع تھا بچے پیدا ہو گئے تو انہوں نے یہاں داخل کیا بچوں کو ہمارے یہاں تو بچوں کے انداز کو دیکھ کر محسوس ہوا کہ ان پہ ننیحال کا اثر ہے یہ شخص جو تھا یہ سرکاری ملازم تھا تو ملتان سے باہر اس کا تبادلہ ہو گیا تو یہاں پھر جب چھٹی کے دن یہاں آتے درس میں آتے تھے بچوں کی وجہ سے تو یہاں آئے تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ آپ کے بچوں پہ اثرات معلوم ہو رہے ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا ننیال آنا جانا تو ہے ہی نہیں میری بیوی پورے طرح میری مسرت پر ہے بس میں نے کہا کہ ذرا تشدد نہ کرنا ان بچوں سے ذرا تنہائی میں خود پوچھ لو جب تنہائی میں پوچھا اس نے تو نے کہا جی ہاں جس وقت آپ گھر میں نہیں ہوتے تو ہم وہیں ہوتے ہیں اور تازیوں میں بھی ہمارا آنا جانا ہے اور اس طریقے سے وہ بھی اس طریقے سے سارا انہوں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہوتی بہرحال میں نے ان سے یہ کہا کہ حکمت عملی سے آپ اسی ذہنی ہم آہنگی کو جو ظاہری ہے اس کو حقیقی بنائیں بہرحال اس میں کامیاب تو نہ ہو سکے لیکن میں جو بنیادی بات عرض کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو حقیقی تو دین کے لحاظ سے بھی پریشانی اور دنیا کے لحاظ سے بھی پریشانی تو حدیث باغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شیطان اپنا دربار لگا کر بیٹھتے ہیں اس کے چیلے آگے اس کو رپورٹ دیتے کہ سردار ہم یہ کام کر کے آئے یہ کام کر کے یہ کام کر کے بڑے بڑے کام سنتا رہتا ہے خاموش ایک شاگرد آیا اس نے آگے کہا کہ میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف پیدا کر کے آیا ہوں کہا کہ شیطان اٹھتا ہے اٹھ کے گلے لگاتا ہے کہ اصل کام تو تو کر تو فرمایا کہ وہ کیا سیکھتے تھے ان سے یہ سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جدئی ڈال دیتے تھے فرمایا ہم غارینا نہیں ہے وہ نقصان پہنچانے والے بھی اس کے ذریعے سے جادو کے ذریعے سے من احدین کسی کو بھی اللہ بزن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ فرمایا کہ جادو ہے شیطانی عمل ہے سب چیزیں اپنی جگہ پر لیکن نقصان کب ہوگا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کے اندر کہ اسباب کے نتائج ہوتے ہیں جب اسباب کے نتائج ہوتے ہیں تو اس نتائج کی وجہ سے یہ حالات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اگر وابستگی ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تو جادوگروں سے نقصان نہیں ہوتا حضرت موسیٰ صلیٰ نبی جین علیہ علی السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے حضرت موسیٰ صلیٰ نبی جین علیہ ساط السلام کا تعلق مضبوط تھا اللہ کے ساتھ تو فائدہ ہوا نہ کہ نقصان کہ وہ جادوگر جو تھے وہ بذات خود دین میں دین اسلام میں داخل ہو گئے ایمان لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا حضرت کے شخصی امور پر بشری امور پر اس کے اثرات ہوئے نبوی امور میں نے تو نبی علیہ السلاط وسلم نے آخری صورتیں پڑھیں اور جادو کا اثر ختم ہو گیا تو کس چیز سے ختم ہوا اللہ کے کلام سے تو ہمیں کے نقصان تو نہیں پہنچا سکتے لیکن اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تو جب اللہ کے حکم سے نقصان ہے تو تحفظ کہاں سے ہوگا تحفظ اللہ سے ہوگا تو یہاں یہ بات یہ فرما دی یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ نقصان ہو نہیں بلکہ یہاں اشارہ فرمایا کہ اگر تحفظ چاہتے ہو تو کہاں سے ملے گا وہ اللہ سے ملے گا کہ اللہ سے وابستگی ہوگی تو حفاظت ہوگی اگر بظاہر تکلیف پہنچ بھی جائے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور تمہارے لیے اس کے اس میں اجر عظیم ہوگا تو اس لیے اللہ کی حکمت سے خالی نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وابستگی ضروری ایک صاحب طواف کر رہے تھے بزرگوں نے حکایات میں یہ بات لکھی طواف کر رہے تھے ایک اللہ والے ان کے آگے ایک آدمی طواف کر رہا تھا وہ آدمی جس وقت کلمات استعمال کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار کرتا تو آواز آتی کہ قبول نہیں قبول نہیں جس وقت تواب سے فارغ ہوئے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آدمی سے کہا کہ اللہ کے بندے تو جو طواف کر رہا ہے اور آواز آ رہی تھی کہ قبول نہیں تو دیکھا تو پھر بھی طواف کرتا چلے جا رہا ہے جب قبولی نہیں ہے تو قبولیت والا عمل کرنا چاہیے جو عمل تیرا قبول نہیں وہ کیوں کر رہا اس نے جواب دیا کہ آپ نے تو حضرت پہلی بات مجھے سن میرے بارے میں سنا ہے میں تو عرصے دراز سے سن رہا ہوں کہا کہ تعجب ہے عرصے دراز سے سن رہا ہے پھر بھی طواف کر رہا ہے تو اس نے جواب میں یہ کہا کہ وہ تو بے نیاز ہے اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں میرا اس کے سوا کون ہے قبول کرے تو میں نے یہی اگر قبول نہ کرے تو بھی میں نے اس کے در پہ ہی رہنا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ آواز ہے کہ اب تک جتنی ہے ساری کی ساری قبول تو اللہ تبارک و مطالعہ صحت وابی اگر اس کے باوجود بھی کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اللہ کی حکمت ہے اور اس کے لیے اجر عظیم کا سبب ہے تو تحفظ اللہ کے ساتھ ہے اور اگر جسمانی تکلیف پہنچ رہی ہے تو کم از کم ایمان تو بچ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت کی وجہ سے تو وابستگی اللہ کے ساتھ وہ تعلمون اور وہ سیکھتے ہیں ماں وہ چیز جو یغرہم نقصان پہنچائے گی ان کو ولا ينفعهم اور فائدہ نہیں دے گی ان کو فرمایا کہ ظاہری لحاظ سے تو یہ دنیا کما لیں گے کسی کی تکلیف سے کسی کو تکلیف پہنچا کے یہ ظاہر تو خوشی محسوس کر لیں گے لیکن انجامی کار کیا ہے انجام کار یہ ہے کہ جس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں جادو کا استعمال کر رہے ہیں انجام کار اپنی بربادی اور اپنی تباہی کر رہے ہیں فرمایا والا کا تعلیم ہو یقیناً انہوں نے جان لیا لمن اشترا ہو کہ جس شخص نے خریدا ہے اس کو یہ جادو خریدا یعنی دنیا کا مال خریدنے کا ذریعہ بنایا اس کو ماں نہیں ہے لہو اس کے لیے یہ علیحدہ لفظ ہے ماں علیحدہ ہے لہو علیحدہ تو اس کو اس پڑھنے میں بھی خیال رکھیں گے کہ ماں اور لہو کے درمیان فرق رکھیں گے ماں وہ چیز کے لہو اس کے لیے فی الآخرت ماں نہیں ہے ماں نہیں یہ ماں نافیہ ہے ماں نہیں لہو اس کے لیے فی الآخرت آخرت میں من خلاق کوئی حصہ کہ آخرت میں اس کے لیے کوئی نعمت نہیں کہ اس نے دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا اور یہ جو جادو ہے یہ کون سا علم ہے یہ وہ علم ہے جو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے آخرت کو بگاڑتا ہے بظاہر دنیا کو بناتا والا بیسا البتہ برا ہے کیا ما شرو ہی وہ چیز والی البتہ بری ہے ما وہ چیز کہ شرو کہ وہ خرید رہے ہیں بھی اس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو اب یہ حقیقت میں جانیں خرید نہیں رہے جانیں تو ان کی اپنی ہیں یعنی جنہوں نے اپنی جانوں کو ڈھالا ہے اس برے کام کے اندر فرمایا کہ لوکانو یا علوم اگر وہ جان لیتے اے کاش کہ وہ جان لیتے کہ ہم کس تباہی و بربادی کی طرف جا رہے ہیں تو اس کام کو اختیار نہ کرتے اب یہاں پیچھے دیکھیں والد عالم و یقیناً انہوں نے جان لیا ولاکد عالم اور یقیناً انہوں نے جان لیا اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں آیت کے آخر میں لانو یا عالمون اے کاش کے وہ جان لیتے اب بظاہر تضاد ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جان لیا دوسرا کہا جا رہا ہے اے کاش وہ جان لیتے کہ انہوں نے نہیں جانا تو اس میں فرق کیا ہے علمی لحاظ سے ان کو اس بات کی خبر ہے کتاب تورات کے اندر بھی دیگر وہی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ بات ان کو معلوم ہو گئی لیکن انہوں نے علم کو عمل نہیں بنایا جو بات معلوم ہوئی اس کو عملاً اختیار نہیں کیا کہا کہ لوگ کانو یا کاش کہ وہ حقیقتاً جان لیتے اس کو اس حقیقت کو جان لیتے تو کبھی توہی و بربادی کی طرف اپنے آپ کو نہ جانے دیتے تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ علم اگر صرف علم ہے اور عمل نہیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے بات کہ ماسل حمل الطورات یاملوحا کماسل الحماری یامل ان کی مثال گدھوں کی ہے گدھوں کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتابیں اٹھا کر جا رہا ہے لیکن یہ کتابیں یہ علم اس کے اندر منتقل ہوا نہیں تو ان کی مثال بھی گدھے کی مثال ہے تو یہاں پہلی بات یہ فرما دی کہ والد عالم ہو یقیناً انہیں جان لیا ان کو اس بات کی خبر ہو گئی وہی کے ذریعے سے یہ حقیقت ان کو معلوم ہو گئی لیکن انہوں نے اس کو عملاً اختیار نہیں کیا تو ان کا جاننا نہ جاننا ایک برابر بلکہ نہ جاننے سے بھی زیادہ برا کہ یہ جاننا جاننے نہ جاننے سے بھی زیادہ برا ہے کہ جانتے ہوئے بھی یہ معلوم ہو کہ یہ راستہ جس پہ ہم جا رہے ہیں کہ اس راستے میں گڑھا ہے اور اس گڑھوں والے راستے پہ آدمی جا رہا ہے تو لہٰذا اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس راستے میں گڑھے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسی راستے کو اختیار کرتا ہے صحیح راستے کے مقابلے میں تو جو نہ جاننے والوں سے بھی بدتر ہے کہ نہ جاننے والا تو لا علمی میں جا رہا ہے یہ جاننے والا تو جان بوجھ کے جا رہا ہے تو اس کی توہی و بربادی زیادہ ہے کہ آئے کاش کہ اس بات کو جانتا ہے یعنی عملاً اختیار کرتا تو اس کے لیے نجات تھی والا بیسا البتہ برا ہے ما شروع بھی انفسا ہوں کہ وہ چیز کہ جس میں ڈھالا انہوں نے اپنی جانوں کو لوکانو یا علمون کیا عکاش کو جان لیتے تو یہ جادو کا یہاں تک ذکر فرمایا اب جادو کے بارے میں کہ یہ جادو کی مختلف صورتیں ہیں ایک صورت جادو کی یہ ہے کہ جس کو مسمیریزم کہتے ہیں کہ دوسرے کے خیال کو دوسرے کے دماغ کو مسخر کر لیا سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ جس وقت یہاں حملوں کے لیے آتے رہے ہیں بر عظیم پاک و ہند کے اندر غزنی میں دارالحکومت تھا ان کا تو یہ ہندوؤں کے ساتھ لڑائی کے لیے تشریف لاتے رہے ایک سفر میں یہاں آئے ہوئے تھے تو اچانک بیمار ہو گئے بیمار ہوئے ساتھ تھے سمجھ میں نہیں آ رہے تھے بیماری کیا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بزرگ ہیں ابو الحسن خرقانی رحمۃ علیہ کہ بزرگی کی کیفیت یہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی مخالفت میں تھا پھر حضرت کی عظمت اس کو معلوم ہوئی حضرت سے ملاقات کے لیے گیا تو حضرت کی ملاقات کے لیے گیا پہلے تو اس نے حضرت سے کہا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں تو رولانا خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں کوئی میرا تو اس سے مفاد وابستہ نہیں اس سے مجھے آنے کی ضرورت نہیں تو محمود رازن بھی خود حاضر ہوا ملاقات ہوئی اس نے ہدایہ پیش کیے تحائف پیش کی حضرت نے ایک آئینہ منگوایا اور بڑا پرتکلف کھانا قورمہ اس آئینے کے اوپر لگایا فرمایا اس میں اپنی شکل دیکھو شکل دیکھی کہا نظر نہیں آ رہا یہ تو دھلا گیا ہے آئینہ پھر حضرت نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا لیا اس کے اوپر ملا آئینہ صاف ہو گیا فرمایا اب دیکھو اب جب دیکھا تو ظاہر ہے کہ چہرہ صاف نظر آ رہا تھا فرمایا کہ یہ جو روکھی سوکھی روٹی میری ہے یہ بہتر ہے پرتغل کھانوں سے اس لیے کہ دل کا آئینہ صاف رہتا ہے جس پہ اللہ کا دیدار کیا جا سکتا خیر محبوب غزوی نے کچھ نصیحتیں ان سے چاہیں تو حضرت نصیحتیں دی نصیحتوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد سلام غزوی نے اعلان کیا جہاد کے لیے جانے شیخ ملاقات کے لیے آئے جب شیخ ملاقات کے لیے آئے تو ملاقات ہوئی تو سوال کیا گیا کہ حضرت اس وقت تو آپ ملاقات کے لیے تیار نہیں تھی آپ خود ملاقات کے لیے تشریف لائے فرمایا کہ اس وقت تو ملاقات کرنا چاہتا تھا بادشاہ ہونے کی حیثیت سے اس حقیقی بادشاہ کے مقابلے میں تجھے کہاں میں قبول کر سکتا تھا اب میں آیا ہوں جہاد کا تو امیر ہے امیر اور مجاہدین کی وجہ سے تیری زیارت کے لیے آیا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو پہلا لشکر روانہ فرمایا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی کی قیادت میں تو وہ گھوڑے پہ سوار ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور ہدایات دیتے ہوئے جا رہے ہیں اور ساتھ پیدل چل رہے ہیں تو حضرت اسامہ رضی فرمایا کہ حضرت آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیں حضرت میں کہ نہیں مجاہدین کے گھوڑوں کا گرد و غوار بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے تو یہ حضرت ابو نے تو کہ اول حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اب تو امیر المجاہدین کی حیثیت تیری ہے تو اس لیے تیری زیارت کرنا یہ سعادت کی بات ہے اور ان کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دوں جس سے بات اور زیادہ مکمل ہو جائے گی پھر میں آخری بات عرض کر دیتا ہوں کہ شیخ کی اپنی حالت یہ تھی کہ ایک آدمی نے حضرت کے بارے میں سنا کہ اللہ کے ولی ہیں تو یہ روسی ترکستان کے علاقے سے پیدل چلا حضرت کی زیارت کے لیے غزنی پہنچا تو حضرت کا گھر معلوم کیا وہاں کیا تو باہر والوں سے پوچھا شیخ کہاں گئے ہیں دروازے پہ دستک دی رواج میں دستک دی تو پوچھا کہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی دامد برکاتم العالیہ تشریف فرما ہے اندر سے آواز ہے کہ تمہارے جیسوں نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے جو اتنی تم چاہت کرتے ہو تم نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے کہیں پھر رہا ہوگا آوارہ اس کے بعد آ کے باہر والوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ حضرت جنگل کی طرف گئے ہیں لکڑیاں کاٹنے تو یہ آدمی جنگل کی طرف چلا جنگل کے کنارے پہ پہنچا تو ایک آدمی آ رہا ہے شیر پہ بیٹھا ہوا ہے اور لکڑیوں کا گٹھا اس کے آگے پڑا ہوا کھا کے یہی حضرت ہو سکتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی جنگل کے کنارے پہ وہ آخری حد پہ آیا شیر رک گیا وہ آدمی نیچے اترا گٹھا نیچے اتارا شیر نے سر جھکایا جیسے سلام کر رہا ہو واپس یہ آدمی آگے بڑھا اس نے گٹھا اٹھانا چاہ فرمایا کہ نہیں میں گٹھا خود اٹھاؤں گا گٹھا سر پہ رکھ لیا گھر آئے گھر وہ بٹھایا کھانا وغیرہ اس کے آگے رکھا اب یہ حیران کھانے کی زبات نہیں بڑھا حضرت فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ پریشان ہیں آپ کھانا کھا لیں پھر اطمینان کے ساتھ جو اپنا مسئلہ ہو آپ مجھے بیان کریں گے جو مجھ سے ہو سکے گا میں آپ سے تعاون کروں گا اس کا حضرت میں اپنے بارے میں پریشان نہیں ایک طرف حالت یہ ہے کہ میں گھر آیا میں نے دروازے پہ دستک دی تو یہ الفاظ سنے دوسری طرف میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ کہاں شیر کہاں آپ اس پہ سوار ہو کیا حضرت ہنس پڑے اور میں اگر گھر میں یہ حالت نہ ہوتی تو باہر یہ مقام کہاں ملتا تھا اسی وجہ سے یہ حضرت شیخ کی کیفیت یہ آغاز کی بات تو بہرحال سلطان و غزل جب یہ سفر میں آیا تو حالت خراب ہوتی چلی گئی شیخ سے رابطہ ہوا حضرت نے فرمایا کہ تم شادیاں بجا دو خوشی کے انہوں نے آ کے شادیانے بجا دیے خوشی کے ڈھول بجا دیے سلطان و درست ہونا شروع ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ درست ہو گئی اب پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے ماجرہ فرمایا کہ یہ ہندو جو ہیں یہ نگاہوں میں رکھنے کے جادو جو نگاہوں میں رکھنے کا جادو ہے اس کے ماہر ہیں قریب کے جنگل میں ہندوؤں کی ایک جماعت بیٹھی تھی اور اپنی نظر میں لے کے بیٹھی تھی محمود غزنوی کو اس جادو کی نظر میں اس لیے محمود غزنوی جو ہے وہ اس طرح سے بستر کے ساتھ لگتا چلا جا رہا جب تم نے شادیانے بجے تو وہ چونکے کہ یہاں تو غم کے غم کی کیفیت ہونی چاہیے تھا غم کا اعلان ہونا چاہیے تھا غم کی کیفیت ہونی چاہیے تھی یہ تو خوشی کا اظہار ہو رہا ہے جیسے چونکے تو محبوب نبی ان کی نظر سے نکل گیا نکل گیا تو وہ اثر ختم ہو گیا اب ان کو وہ اثر پیدا کرنے کے لیے عرصے دراز چاہیے تو اس کیفیت کو پھر اختیار کرنے کے لیے تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بولے وہ انّا ہوں ہوں اگر یہ لوگ عمل و ایمان لاتے بتقو اور تقوی اختیار کرتے لا صوبہ البتہ ثواب ہوتا مصوبہ اجر بدلہ جزا تو ان کے لیے جزا تھی مین ان اللہ اللہ کی پاس سے خیر بہتر یا لہون اے کاش کی وہ جان لیتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ پہلا خطاب ہے جو فرمایا ہے جس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جاننے والا حقیقی جاننے والوں میں سے بنا دے اور حقیقی نجات پانے والوں میں سے بنا دے باہر الحمد للہ تو کل کل سوچ لیں مشورہ فرما لیں کہ اگر مناسب سمجھیں تو سوار سے ٹائم ساڑھے چھ بجے کر دیا جائے اس کو اس پہ غور فرما لیں کل فرما دیں گے پھر اس کے مطلب پرسوں سے پھر ان شاء اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم اللهم اغفر اغفر لنا وارحمنا وارحم وانت خير الراحمين اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان بالإيمان ولأولادنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك إنك أنت أنت العفو الكريم الغفور الرحيم نور قلوبنا كما نورت قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قلوبنا كما قلوبهم وارزقنا اتباعهم معهم في جنات الفردوس برحمتك يا الراحمين وتقبل منا نقلوبین